ہشام بن عروہ اور سفیان بن عیینہ نے محمد بن ملقدر سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن عیینہ کی حدیث کے ہم معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6244